چڑھ گیا پہ رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا پا رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا پا دری رنگ رنگ چڑھ گیا رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ تو حسن حسینی رنگ رنگ مجھے اپنا چڑھا دے رنگ رنگ تو حسن حسینی رنگ رنگ مجھے اپنا چڑھا دے رنگ رنگ پھر میں بھی سب کو کہہ پھروں کے مجھے چڑھ گیا بادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا بادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا بادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا بادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا بادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا بادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا بادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا بادری رنگ رنگ اس کا تربیت میں شامل ہے میرے خادم اور میرے مرشد اس قادریت میں شامل ہے میرے خادم میرے مرشد بغداد بریلی عمار یہ سب گئے تیرے رنگ رنگ یہ سب گئے تیرے رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ جب گیارہ لنگر کا موسم لاتی ہے جب گیارہ تیری آتی ہے لنگر کا موسم لاتی ہے مخلوق نیاز پکاتی ہے منکر بھی کھائے سنگ سنگ منکر بھی کھائے سنگ سنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ چڑھ گیا پا رنگ رنگ رنگ چڑھ گیا پا رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا پادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا پادری رنگ رنگ اپنا جو نا تیرا رنگ تیرے نام سے جو ہو تنگ تنگ اپنا کے سنگ سنگ اپنی ہے اس سے جنگ جنگ اپنی ہے اس سے جنگ جنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ تو حسن حسینی رنگ رنگ مجھے اپنا چڑھا دے رنگ رنگ مجھے اپنا چڑھا دے رنگ کو کہتا پھر کہ مجھے چڑھ گیا تیری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا تیری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا تیری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا تیری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا تیری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا تیری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا تیری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا تیری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا تیری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا تیری رنگ رنگ جب جب کا سورج سر پر ہو اور بار گنا کا پر ہو جب حشر کا سورج سر پر ہو اور بار گناہ کاندوں پر ہو اس دم میں میرے غوث پیا رہنا فرقان کے سنگ سنگ رہنا فرقان کے سنگ سنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ مجھ کا چڑھ گیا تھا تیری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا تیری رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا تیری